ونقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے نون و ما و نون قلم کی قسم اور اس چیز کی قسم جو وہ لکھتے ہیں ما انتا نعمتی ربی کا بھی مجنون آپ اپنے رب کی نعمت سے دیوانے بالکل نہیں وہ ان کالا اجرن غیر ممنون اور یقیناً آپ کے لیے اجر ہے غیر ممنون جو کہ احسان جتلایا گیا یا ختم ہونے والا نہیں منقطع نہیں و انا کا لا خلوق عظیم اور یقیناً آپ بہت بڑے بلند اخلاق پر ہیں عظیم اخلاق والے ہیں فاسا تب سیرو و یوب سیرون پس ان قریب آپ بھی دیکھیں گے اور وہ دیکھ لیں گے بھی عی کوب المختون کہ تم میں سے کون ہے فتنے میں مبتلا ان ربا کا ہوا اعلم علام و عن سبیلی ہی یقیناً آپ کا رب زیادہ جانتا ہے اس کو جو ہٹا ہوا ہے راستے سے یا گمراہ ہے وہ ہوا اعلم علام و بالمختین اور وہ بخوبی جانتا ہے ہدایتی یافتگان کو فلا تطع طمقبین پس آپ اطاعت نہ کریں جٹلانے والوں کی ودو وہ چاہتے ہیں لو تدہین فاید ہنون کہ اگر آپ نرم ہوں تو وہ بھی نرم ہو جائیں والا تو حلاف مہین آپ اطاعت نہ کریں ہر بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والے ذلیل کی ہم مازن ایب جوئی کرنے والے ام بن امیم چغل خوری کرنے والے کی من نا لری خیر سے روکنے والے کی معتدن جو زیادتی کرنے والا عتیم سخت گناہ گار ہے الطل تند خو سخت مزاج بعد غالی کا زنیم اور اس کے بعد وہ ولد زنا ہے انکانا ذا مالم و بنین کہ وہ ہے مال والا اور بیٹوں والا اذا تو تلا علیہ آیاتنا جب اس پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات کالا تو وہ کہتا ہے الاولین کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں ہو الخرتوم القریب ہم مور لگا دیں گے اس کی خرطوم پر ناک پر یہ خرطوم استعمال ہوتی ہے جانوروں کے لیے جانوروں کے ناک کو کہتے ہیں خرطوم اور بندوں کے ناک کو کہتے ہیں انف تو یہ اشارہ کیا ہے کہ یہ بھی مشرق جو ہیں یہ جانور ہی ہیں انا بلونا ہم کما بلونا اصحاب الجنہ یقیناً ہم نے انہیں آزمایا جیسے کہ ہم نے آزمایا باغ والوں کو اذ اقسام جب انہوں نے قسمیں اٹھائیں لسری منہا مصبحین کہ وہ اسے ضرور کٹائیں کاٹیں گے کٹائی کریں گے صبح صبح ولا یستسنون انہوں نے استثناء نہیں کی یعنی انشاءاللہ اللہ نہیں کہا فطاف علیہا علیہ من ربی کا نائمون پس چکر لگایا ان پر ایک چکر لگانے والے نے تیرے رب کی طرف سے اور وہ سو رہے تھے فَأَصْبَحَتْ کسریم پس وہ ہو گئی کٹی ہوئی فتح نادو مسبین انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی صبح صبح انغدو علی حرفکم انکم تم سارمین کہ صبح سویرے چلو یا جلدی کرو اپنی کھیتی کی طرف اگر ہو تم کٹائی کرنے والے فصل کاٹنے والے فن طالب تو وہ گئے خافاتون اور وہ چپکے چپ کے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اللہ علیکم مسکین کہ آج کے دن تم پر کوئی مسکین داخل نہ ہو وغد ہر دن قادرین اور صبح کی انہوں نے اس حال میں کہ وہ اپنے خیال کے مطابق پھل توڑنے پر قادر تھے فلما رہا تو جب انہوں نے اسے دیکھا پالو تو انہوں نے کہا انا لون کہ بے شک ہم راہ بھول گئے ہیں یعنی آئے تو وہ پھل کاٹنے کے لیے اپنی کھیتی کے پاس اس کی کٹائی کرنے کے لیے تو دیکھا تو وہ ساری تباہ حال تھی کہنے لگے شاید ہم کسی اور جگہ پہ آ گئے ہیں راہ بھول گئے بل نحنو محروم بلکہ ہم محروم ہیں یعنی اپنی کھیتی سے محروم ہو گئے کالا اوساتو ہم تو ان میں سے جو سب سے افضل تھا فضیلت والا اس نے کہا علم اللہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا لو لا سب تم تسبیح کیوں نہیں کرتے کالو سبحان حینا انا کنہ غالمین انہوں نے کہا ہمارا رب پاک ہے یقیناً ہم ہی ظالم تھے فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون تو ان کا بعض بعض پر ملامت کرتا ہوا آگے بڑھا قالوا انہوں نے کہا یا ویلانا انا كنا طاغین اے افسوس کہ ہم حد سے گزرنے والے حد سے تجاوز کرنے والے تھے عصا ربنا قریب ہے کہ ہمارا رب نا خیر ہاں ہمیں اس سے بہتر دے دے انا البی نا راغی بون یقیناً ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں کدالی کلاذاب والا عذاب الآخراتی اکبر اسی طرح عذاب ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے لو کانو یا کاش کے وہ جان لیں <coughs> <coughs> صرف ایک مثال بیان کی ہے اصل میں یہ وہ جو پیچھے گزرا ہے خلاطت علم و قزبین یہ ابو جال اور اس کے ٹولے کے بارے میں ہے کہ ان لوگوں کی مثال ان کی طرح ہے وہی نا وہی سارا ساری وہی بات بیان کی ہے ایک مثال دے کر کہ وہ ان کا یعنی کہ ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے کہ جن کا باغ یا جو فصل بالکل پک کر تیار ہو گئی کہنے لگے جی ہم صبح صبح اس کی کٹائی کر لیں گے لیکن مسکین کو کچھ نہیں دینا تو اللہ نے ان کی کھیتی کو تباہ کر دیا تو یہ مثال ان مشرقوں کی ہے کہ یہ اپنا وہ سارا کچھ ان کی چودراہٹ اور ان کا وہ جو بڑا پن ہے وہ سارا کچھ تیار ہو گیا اور اس کے اوپر وہ اب اس سے فائدہ اٹھانے سے یہ لوگ قاصر ہیں کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں یہ یہ پر ختم ہو جائے گا آخرت میں نے کسی شے کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا جنات النعیم یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں والے باغات ہیں نجعل المسلمین کل مجرمین کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح کر دیں مالا کم کی فا تمہیں کیا ہے تم کیسے فیصلہ کرتے ہو لیے کم ہے جس میں تم پڑھتے ہو ان لکم فی ہی لما تخیارون کہ یقیناً تمہارے لیے اس میں وہی ہے جو تم اختیار کرتے ہو لکم ایمان علینا یوم القیامہ یا تمہارے لیے ہمارے ذمہ کوئی معاہدہ ہے کوئی قسم ہے یا عہد ہے قیامت تک پہنچنے والی ان لکم لما تحکمون یقیناً کہ تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم فیصلہ کرتے ہو اپنے بارے میں فیصلہ کرتے کہتے اول تو مرنا نہیں اگر مر گئے اٹھ گئے تو پھر ہمیں اللہ کے پاس بھی اچھائی ہی ملے گی سب ہوں بدال کا ذائم ان سے پوچھیے کہ ان میں سے کون ہے اس کا ضامن املحم شراکا افلی اتوبی شراکا اہم انکان صادقین کیا ان کے پاس شراکا ہیں تو وہ اپنے شراکا کو لائیں اگر وہ سچے ہیں یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا يستطيعون اس دن پنڈلی سے پردہ ہٹایا جائے گا اور وہ بلائے جائیں گے سجدے کی طرف تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے اور یہ سارے سجدے میں گر جائیں گے اور جو اس دن سجدہ نہیں کرتے تھے دنیا میں وہ اس دن بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کو ڈھانپ لے گی ذلت و قد السجود وحم سالمون اور وہ بلائے جاتے تھے سجدے کی طرف اور وہ صحیح سلامت رہتے تھے یعنی کہ جھکتے نہیں تھے دنیا میں فضر نہیں و میں دی وہ بحاد الحدیث تو مجھے چھوڑیے اور اسے بھی جو اس بات کو جٹلاتا ہے سنست یعلمون ہم درجہ با درجہ انہیں عذاب دیں گے ہلاکت کی طرف لے جائیں گے کہ جہاں سے وہ جانتے ہی نہیں وہ املی لہم ان قیدی متین اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں ڈھیل دیتا ہوں یقیناً میری پکڑ بہت سخت ہے مضبوط ہے ام تس اجرن کیا آپ ان سے سوال کرتے ہیں اجرت کا فہم مغرم تو وہ چٹی سے بوجھل جھل کیے جاتے ہیں ام الغیب فہم یکتبون یا ان کے پاس غیب ہے تو وہ لکھتے ہیں فصبر لحکم ربی کا تکن کا صاحب الحوت پس صبر کر اپنے رب کے حکم کے لیے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا نادا داو ہوا مخظوم جب اس نے پکارا اور وہ مغموم تھا غم سے بھرا ہوا لولا انت دارا کا من ربی ہی اگر ایسا نہ ہوتا کہ اس کا تدارک کرتی اس کے رب کی طرف سے نعمت لولا اگر ایسا نہ ہوتا انتدارا کا ہو نعمت ربی ہی کہ اس کے رب کی نعمت اس کا تدارک نہ کرتی لا ہو بلآ تو وہ پھینک دیا جاتا چٹیل میدان میں وہ ہوا مضموم اس حال میں کہ وہ مذمت شدہ ہوتا فج تباہ ہو ربو ہو تو اس کو چنا اس کے رب نے فاجا ہو بن صالحین تو اس کو کر دیا نیک لوگوں میں سے وہ کاز اللہ دینا کافارو اور قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لا یوزلی کونا کا بھی اب کہ وہ تجھے اپنی نگاہوں کے ساتھ ضرور پھسلا دیتے لما سمع ذکر جب انہوں نے ذکر کو سنا وہ یقولون اور وہ کہتے ہیں ان مجنون کہ یقیناً وہ مجنون ہے دیوانہ ہے وما ہوا اللہ ذکر اور یہ تو صرف جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہی ہے